عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آیت کریمہ میں ہم نے یتیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر کسی کے ہاں کسی کے سرپرستی یا زیر طریقے یا زیر نگرانی یتیم ہو تو اس کو کیا کرنے چاہیے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے لیے ان آیت کریمہ میں تین ہدایت بیان کی گئی تھی نمبر ایک نمبر ایک کہ جب بچہ بالغ اور سمجھدار ہوشیار ہو جائے تو ان کی امانت دینا داری سے ان کے حوالے کر دینا چاہیے یعنی ان کے جو مال جائیداد یا جو رقم وغیرہ ہے ان کو سر کر دینا چاہیے اور دوسری بات کہ مال میں ان کے حصے میں بدیانتی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کا اعلیٰ بڑھیا مال لے کر جو ہے نا معمولی مال یا گشیا مال ان کو دیا جائے اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ یتیموں کا مال لے کر اپنے مال کے ساتھ ملانا ختم کرنا تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے تو آج کے سبق میں جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یتیم کا جو مال صرف تسو کے پاس ہوا کرتا ہے یا رشتہ دار ہو آئزہ ہو اقارب ہو یا جن کے زیر نگرانی زیر سرپرستی یہ پرورش پا رہے ہو تو کس وقت ان کو یتیموں کا اپنا مال دینا چاہیے اسی طرح کہ ابھی بتایا گیا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ لین دین فروخت فروخت کر سکے اور معاملات کا سوج بوجھ ان میں آ جائے تو پھر اس وقت جو ہے نا یہ ان کے سپورٹ کر دینا چاہیے عام طور پر پندرہ سال میں یا بارہ سال میں سترہ سال میں علاقوں کو دیکھا جاتا ہے ان کی بارش ہو جائے تو گرو ہونے کے بعد پہلی بات ہے کہ بالغ ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں سمجھ بھی ہو عقل بھی ہو ہوشیاری بھی ہو سمجھداری بھی ہو صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جائے گی یعنی بالغ ہونا اور سمجھدار ہونا عقل مند ہونا ہوشیار ہونا تو اس وقت پھر ان کو ان کا مال دیا جائے گا وقت الاول یتامہ اور یتیموں کو جانچتے رہو اور یتیموں کو جانچتے رہو حتی اذا بلغ نکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق, لائق عمر کو پہنچ جائے فین آنست منہم رشتا تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے فتفعو الیم امارہم تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو ولا تاکلوها اسرافا و بدارا اور یہ مال فضو خرچ فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کا بیٹھو کرو کہ وہ کہیں بڑے ہو جائے یعنی ان کا مال فضول خرچ کرنا یا اس نیت سے اس سے اس سے ان کو جلدی کھانا اگر یہ بڑے ہو جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے تو ہم سے اس مال کا مطالبہ کریں گے تو ابھی چونکہ ہمارے قبضے میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے تو ادھر ادھر جو ہے نا اس کو ضائع کرنا خرچ کرنا حضول چیزوں میں اور جلدی اس کو ضائع برباد کر دینا اس طرح نہیں کرنا چاہیے امن خان ہماری اور یعنی یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو سرمایہ دار ہو ولیت صاحب تو اپنے آپ کو یتیم مال کرنے سے بالکل پاک رکھے ومن خان اور اگر وہ خود محتاج ہو یعنی جو سرپرست ہے یا جو مربی ہے تربیت کرنے والا ہے اگر وہ خود محتاج ہو فقیر ہو مکین ہو معروف تو معروف کار کا لحاظ رکھتے ہوئے کالے یعنی دستور کے مطابق کے مطابق عام طور پر معاشرے میں یا عرف میں جو مال لیا جاتا ہے یا جو مال کھایا جاتا ہے اتنا ہی کھانا چاہیے پھر جب تم ان کے مال انہیں دو یعنی جب وہ بڑے ہو جائے سمجھدار ہو جائے بالغ ہو جائے اور تم ان کے مال حوالہ کرنے لگو تو اس وقت جو ہے نا کیا کرو تو ان پر گواہ بنا رہو یعنی یہ مال جو آپ اس کا حوالہ کر رہے ہو نقد رقم کی صورت میں ہو یا جائیداد کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں ہو تو یہ مال حوالہ کرتے وقت جو ہے نا گواہ بنا لینے چاہیے کیوں کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یا کسی وقت جو ہے نا اختلاف ہو جائے تو جب گواہ ہوں گے تو ان کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جگڑے گا اور کفا اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے صبح کہ اس عید میں نے یہ بتایا گیا یعنی یہ چیموں کی جو سرپرست ہے جو مربی ہے یا جن کے پالت کے رہ رہے ہیں تو ان سرپرستوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے ذمہ داریاں جو ہے نا دی گئی ہے کہ اگر خود یہ جو سرپرست ہے یعنی اس اس کا کا جو جو مربی ہے ہے ہے تربیت کرنے کرنے والا والا حفاظت اگر وہ خود مالدار ہو سرمایہ دار ہو تو اس کو یتیم کے مال سے نہیں کہنا چاہیے اللہ نے خود اس کو اپنا دیا ہوا ہے تو اپنے اپنا جو بھی ترتیب ہو کیا کرے یتیم کے مال سے یتیم کے پیسوں سے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ کچھ کچھ کھائے پیے اور اس یعنی یتیم کی خدمت کرنے کا مواضع لینا بھی درست نہیں ہوگا بشر بھی کو خود مالدار ہو لیکن اگر وہ خود ضرورت مند ہے حاجت مند ہے تو اس صورت میں بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن جو عام طور پر عرف میں معاشرے میں جو عام طور پر دستور ہوا کرتا ہے رواج ہوا کرتا ہے اسی کی مطابق جو ہے نا احتیاط کو نظر رکھے ہوئے وہ کھا سکتا ہے اب آتے ہیں کی تشریح کی طرف وقت لو یعنی تم جانتے رہو وقت لو تم جانتے رہو اختبرو یعنی آزماتے رہو الیتامہ یتیموں کو قبل البلوغ فی دینہم بالغ ہونے سے پہلے ان کے دن کے معاملے میں وہ تصرف کے احوال کے عام حالات ان کے تصرف کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا آپ بالغ تو ہو گیا لیکن آپ جو لین دین کے معاملات ہے خرید فروخت کے جو معاملات ہے دوسرے جو سودا طلب وغیرہ کے جو معاملات ہے یہ سمجھ بوجھ اس میں آ گئی یا نہیں ہے تو اس طرح جانتے رہو ازماتے رہو کہ یہ اس حد تک پہنچا یا نہیں حتیٰ نکاح یہاں تک کہ وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائے یعنی ظاہر سی بات ہے جب بالغ ہوں گے تو ان کا نکاح کیا جائے گا ایسارو اہلا لہو یعنی اس کے اہل نکاح کرنے کے اہل ہو جائے کس طرح بالاحتلام احتلام کس طرح یعنی آن سو سفت بارہ پندرہ یا سترہ وہ علاقوں کا فرق ہوتا ہے یا غذا کا بھی فرق ہوتا ہے اب ہوا موسم کا بھی فرق ہوتا ہے تو احتلام کرنے کی وجہ سے یعنی وہ یہ بھی بالغ ہونے کی علامت ہے ابھی سن یا عمر کے اعتبار سے وہ وہ استقمال و خمس عاشر تطرتن امدشاقی اور یہ جو عمر کی لحاظ سے ہیں ہم کس وقت یوں کم لگائیں گے کہ اب بالغ ہو گیا ہے امام شہر اللہ کے نزدیک جو نا یہ پندرہ سال ہے پندرہ سال کو اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بالغ ہونے کا حکم لگایا جائے گا فین آنستم فین آنستم اگر تم محسوس کرو فین آنستم اگر اگر تم یہ محسوس کرو افسر تو میں دیکھو منہم اس ان میں سمجھداری کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے ہوشیار ہو چکے ہیں بات کو سمجھنے لگ گئے ہیں اصلاح کی و مالہم یعنی ان کے دین اور مال میں اصلاح کے حوالے سے کہ جو دین امور ہے ان کو بھی جو ہے یہ صحیح کر رہے سنبھال رہے اور جو مالی امور ہے خرید فروخت ہے سودا طلب لینا ہے کسی سے خریدنا ہے یا کسی پر بیچنا ہے یا کسی جو کی معاملہ طے کرنا ہے تو ان کی سمجھ بوجھ جو ہے نا سمجھداری ان میں آ گئی ہے تو بس وہ تو ان کو حوالہ کرو تو ان کو حوالہ کرو بس ہو الہیم تو ان کو حوالہ کرو ہمارا ان کی مال ہے تو ان کے مال ان کے حوالہ کر دو ولا تاکلوها اور تم مت کھاؤ اور تم مت کھاؤ اے اولیاء اے اولیاء اے سرپرستو اے نگرانو اسرافن یعنی بغیر حق عالم اصلاح فرمانا فضول خرچی کر کے اصلاح فضول خرچی کر کے وبدارن اور جلدی جلدی جلدی جلدی ای متبادرین الى انفاتها محافا یعنی جلدی جلدی اس کے خرچ کرنے کا اس در سے کہ ای ایک برو کیوں بڑے نہ ہو جائے اس جدر سے ان کے نیتیموں کے مال کو جلد جلد ختم کرنا یا خرچ کرنا کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے سیانے ہو جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے مال کا ہم سے مطالبہ کریں گے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا ان کے مال کو ہمیں نمٹا دینا چاہیے اور ادھر ادھر غائب کر دینا چاہیے یا فضول چیزوں میں اس کو خرچ کرنا چاہیے تو اس طرح یہ کرنا چاہیے برو بڑے ہو جائے بالغ ہو جائے یعنی ان میں سمجھ بوجھ بڑے ہو کر سمجھ بوجھ آ جائے تسلیم و ہار تو تم پر لازم ہوگا ان کے مال کو ان کو حوالے کرنا تو اولیاء میں سے سفردوتوں میں سے غنیان مانا مالدار ہو سمائدار ہو بل یستعفیف بل یستعفیف تو اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے تو اپنے آپ کو بالکل پاک رکھے یعنی یتین کے مال کانے سے پرہیز کرے ایعفو انوال الیتین یعنی یتین کے مال سے اپنے آپ کو پانت رکھے ہو یم تنیا ہو امین اکلی اور اس کے کانے سے رک جائے یعنی یتیم کا مال جب اللہ نے آپ کو خود دیا ہوا ہے تو اپنا مال استعمال کرنا چاہتے ہو کھانا چاہتے ہو پینا چاہتے ہو ہو کر دو لیکن وجود سرمایہ داری کے مالداری کے جو ہے نا یتیم کے مال کو کھانا یا پینا یا اس کو استعمال کرنا یہ ویسی بھی اچھی بات نہیں ہے اور پھر یتیموں کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ خود سرافم اور صفقت کے محتاج ہے اور اوپر سے جو ہے نا آپ بھی اس کے حق کھائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی من خانہ فقیر اور جو شخص فقیر ہوئے یعنی جو اگر کی سرپرست خود فقیر ہے کوئی سرپرست یہ جو یتیموں کا خود فقیر ہے بلیا یعنی مال سے یتیموں کے مال سے بھی معروف معروف ترقی کے مطابق دستور کے مطابق عام طور پر جو کھایا جاتا ہے یا جو لیا جاتا ہے قدر اجرت کے عمل ہی اپنے کام کے اجرت کے بقدر یعنی جتنا یہ ان کا خیال کرتا ہے یا جتنا یہ ان کا ظاہر سی بات ہے ان کو ٹیم دینا ہوتا ہے ٹیم دینا پڑتا ہے ان کے سب معاملات دیکھنے ہوتے ہیں تو اس کا معروف طریقے سے دستور کے مطابق جتنا اجرت لی جاتی ہے اتنا اجرت اگر لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں گا نہیں ہے دفعہ تو میرا جب تم ان کو دے دو یعنی جب تم ان ٹیموں کو اپنا مال دے دو یعنی ٹیموں کو اموال ہو ان کے اپنے مال شروع دونوں پر گناوا بناؤ یعنی ان جو یتیم آپ کے نگرانی میں تھے آپ کے پرورش میں تھے آپ کے سرپرستی میں تھے تو جب آپ کو بڑے ہونے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد ہوشیار سمجھدار ہونے کے بعد ماس پر سننے لگو تو گواہ بناؤ انہم تسلموہا کہ تم یہ مال ان کو تسلیم کر رہے ہو سپر کر رہے ہو حوالہ کر رہے ہو وبرع تم اور تم بری ہو رہے ہو لئے اللہ یقا اختلاف تاکہ اختلاف جگڑا نزا واقع نہ ہو بالفرض اگر واقع ہو جائے البینہ تو تم گواہ کی طرف رجوع کرو امر اور یہ امر امرشاد امر اصلاحی ہے یعنی یہ جو حکم بتایا گیا ہے کہ تم گواہ بناؤ مال دیتے وقت ان کو مال کرتے وقت حوالہ کرتے وقت گواہ بناؤ تو یہ کیوں واجب فرض نہیں ہے بلکہ یہ سیواری عمل اگر کر لیا جائے تو مستقبل میں پریشانیوں سے جھگڑوں سے جو ہے نا گواہ کی وجہ سے جو ہے نا آسانی رہے گی یعنی پھر جگڑا فساد نہیں ہوگا اگر نہ کیا جائے نہ بنایا جائے تو یہ ضروری لازمی فرض واجب نہیں ہے اور کفا جو با ہے یہ زائدہ ہے اور کفا اللہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے اپنے مخلوق کے اعمال کا حفاظت کرنے والا ہے میں ہوں اور ان کا حساب کرنے والا ہے ونزل ردا لما كان عليه الجاهليه من عدم توريث النساء وتهار یہ جو اگلی ایت کریمہ ہے للرجال نصیب مما ترك الوالدان اس کا شان نزول کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں ان کے سامنے بعض ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی اور نابالغ بچے اور چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا جتنا بھی ترقہ تھا جتنا بھی مال تھا جتنا بھی سرمایہ تھا اس آدمی کے بھائیوں نے ان پر قبضہ کیا تو بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے حصہ نہیں ملا ناش نہیں ملا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں دیا گیا تو اس موقع پر یہ نازل ہو گئی اور جس میں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ عورتوں کو میراج سے محروم نہیں کیا جا سکتا محروم نہیں رکھا جا سکتا اور اس کی جو تفصیلی احکام ہے انشاءاللہ اگے جو تین چار آیت کے بعد جو نا وہ آ جائیں گے کہ کس کا کتنا ہے کس کا کتنا ہے انشاءاللہ جب آئیں گے تو وہاں تفصیل سے پڑھیں گے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت کا شان نزول یہ کہ زمانہ جہلیت میں عورتوں کو حصہ نہیں لے جاتا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی نصیب الوالدان والاقربون للرجال مردوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی نصیب الوالدان اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے والاقربون اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو یعنی یہاں پہ جو مرد کا کہا گیا ہے تو جس طرح کی میرے بتایا گیا ہے بچوں کو جو ہے نا نہیں دیا عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جاتا تھا تو اس نے سبق کرائے ولن نسائی اور عورتوں کے لیے بھی نصیب مما ترک الوالدان اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار نے چھوڑا ہو اور اقربون مما قل من اوقصر چاہے او ترکا چھوڑا ہو یا زیادہ نصیب مفروضہ یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے یہ حصہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اگلے ذکر میں پڑھ لیتے ہیں وہ اذا حلل القسمت اول القربا اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث سے دار ولیتاما وہ اذا حلل اور جب میراث کی تقسیم کے وقت اول القربا یعنی تقسیم کرتے وقت غیر وارث سے دار ولیتاما یتیم والمسکین اور مساکین لوگ آ جائے فرض کو ہم تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو وقولوا لهم قولا معروفا اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو یعنی جب میرا میرا تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھار ایسے لوگ دیا جاتے ہیں جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہوا کرتے ہیں جن کا میراث میں ترقی میں حصہ نہیں ہوا کرتا قرآن کریم میں یہاں بھی ہدایت کی ہے کون کی بھی کچھ دے لینا بہتر ہے لیکن اس طرح کرنا یہ مستحب عمل ہے یعنی پسندیدہ ہے فرض واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں کرے گا تو ان اللہ محفوظ نہیں ہوگا لیکن اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا اس بات کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو مال دیا جا رہا ہو یہ بالغ اور رتا سے دیا جائے غیر بالغ جو بچے ہو نہ سمجھ خواہ بچے ہو یا بچیا ہو ان کے مال سے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اگر دینا بھی چاہے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے بچے ہے نہ سمجھ ہے اگر وہ دینا بھی چاہے تو وہ نہیں دے سکتے تو یہ جو مال دوسروں کو دیا جا رہا ہے یہ جو بالغ اور رتا ہے وہ بھی اپنے حصے سے اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بچوں کے چھوٹوں کے حصے سے نہیں جا سکتا اب آتے ہیں سید کی طرف ونزل لما کان علیہ الجاہلیہ اور نازل ہوا رد کرتے ہوئے جو زمانے جاہلیت میں تھا من میں توریت النساء او اب بچوں اور عورتوں کو وارث نہ بنانا یعنی نہ لینا میراث میں ترکے میں ان کو بچوں اور عورتوں کو حصہ نہیں دینا یہ بھی صحیح منع کے لیے اس کا پچمنظر تو میں نے بتا دیا لرجال مردوں کے لیے الاولاد والاقارب یعنی بچے اور رشتہ دار نصیب یعنی حصہ ہے حضن حصہ ہے مما ترک الوالدین جو والدین نے چھوڑا ہے ترکے میں سے جو والدین نے چھوڑا ہے والاقربون اور جو رشتہ داروں نے چھوڑا ہے المتوفون جو مر گئے ہیں وللنسائی اور عورتوں کے لیے نصیب و حصہ ہے مما ترک الوالدین جو والدین نے چھوڑا ہے والاقربون اور اشتراروں نے قریب قریب اشتراروں نے چھوڑا ہے مما قل منه خواہ او کم ہو علماء یعنی او مال او ترکا و میراث کم ہو او کثرہ یا جل ہو جعل اللہ جو اللہ نے دیا ہو نصیب مفروضہ نصیب مفروضہ منہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے مقوان بتسلیم ہی علیہم یعنی قطعی ہے ان کو سپورٹ کرنے سے یعنی یہ جو حصے ہے عورتوں اور بچوں کے کیا کیا حصے ہیں وہ تو اس کی تفصیل آ جائے گی لیکن جس کا جو بھی حصہ ہے یہ قطعی طور پر ثابت ہے تو اسی کو اس کا حصہ ملنا چاہیے دینا چاہیے حضر اور جب حاضر ہو حضر اور جب میراث کی تقسیم کے وقت یعنی میرات کی تقسیم وقت حاضر ہو اولی القربہ رشتہ دار ممن لا یعنی ہے تو قریب رشتہ دار تو ہو لیکن ایسے رشتہ دار ہو جن کو ترک میں میں حصہ نہ ملتا ہو جو وارث نہ بنتے ہو مساکینا اور مساکین مسکین اور یتیم مساکین اور مسکین فرض قوہ تو آپ ان کو دیجئے اس مال میں سے شیئا کچیز قبل القسم تقسیم ہونے سے پہلے وقولو اور تم کہو ایوہ الاولیاء ایسا فرستو لہم ان کو اذا کان الورث صغارا جب یہ جو ورثہ ہے یہ چھوٹے ہو بچے ہو قول معروفہ اچھی بات بلی بات یعنی مناسب انداز میں بات کرو جمیلا یعنی خوبصورت اچھی اچھے انداز سے بات کرو یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ جو ہے نا پونا گھنٹہ ہوگا لیکن میرا خیال کنفرم نہیں ہوا تھا فائنل نہیں ہوا تھا پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ دس سے لے کر پونے نہیں ساڑھے نو سے لے کر سوا دس تک اور دس سے ساڑھے دس تک دوسری کلاس ہوگی پھر آج اثر کو بتایا گیا تھا کہ سات سے لے کر ساڑھے چار تک ایک کلاس ہوگی اور ساڑھے چار سے لے کر سوا آٹھ تک لیکن میرا خیال وہ فائنل نہیں ہو سکا تو ابھی میرے خیال پہلے تو آدھا گھنٹہ ہوا کرتا تھا تو آج چونکہ ہم نے دس منٹ بارہ تیرہ منٹ دیر سے بھی شروع کیا تھا تو اگر اور کلاس نہ ہو تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا سا یہ جو آیت پڑھ لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر باقی بھائی بھائی شیخ کا القسمت چلو صحیح یہ آیت یہاں تک تو پہنچ گیا تو اس کی جو تشریح ہے وہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ اگر کل پڑھ لیں گے تو پھر یہ بھی بتانا کہ یہ چیم